جو راہ پر آیا وہ اپنی ہی بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا تو اپنی ہی برے کو بہکا اور کوئی بوجھ اٹینے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی اور ہم عذاب کرنے والے ناؤ جب تک رسول نہ بھیج لیں